نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے قطع کے گھونسلی جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا سننے ماجہ حدیث نمبر سات